مینو ایک چشتی موتر ویج بنی یہ ہال بھی نہیں موتر وے چلو پوسن لگتا جی اچھی جٹ بندے بولیے نا موسر وید اتنے ایڈا سونا راہ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁੱਟੇ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬੇਸਕੂਨ ਗੱਡੀ ਸਕੂਨ ਚ ਗੱਡੀ ਸਕੂਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਕਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਐ ਸਿੱਧੀ ਲਗੀ ਜਾਂਦੀ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 معلوم ہوا سائنسدان ہوں ہی چوال ایمان والے بچارا اکلو ہی پیدل ہوں یہ اپنے آپ کا ہی پتا نہیں ہوں تا کر کے ایک بجلی بناو والا جڑا ہے وہ بتی بنا بیٹھا تو بتی نال مر گیا میں کیا اتری دیا کھوتا بھی اپنی جان دس جان نو برباد کرن دا سبب آپ نہیں بنا گا میں کہ سدکے جاوا تیری سائنسدانی تو تو اپنے مرن دا سبب آپ ہی بنا کے بلک کیا ہو گیا مریا بتی نال کے نہیں ہو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 کوئی تو نہیں سکتا ذرا توجہ بول سبحان اللہ اور میں کیا جلیا اے اے اے موتر سونی بنی سواری گڈی گڈی گڈی گڈی گڈی دی دی دی آخر گیس بندہ پر سکون نہیں جہا بچ ادھروں پایا جان ਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਡਾਕੂਆਂ ਸੱਟਿਆ ਮੁੱਢ ਪੱਕਾ ਮੁੱਢ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕੋਸਟਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਉਤਾਰੀ ਤੇ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 دوسرا فوٹو حرام سی وہ بھی بنائی جاندے نے تیسرا ڈرامہ بھی رچائی جاندے نے کادا ڈاکے روزانہ نہیں میں انتری دے ہوئے جا ڈاکہ دی فوٹو پہ اتار دے جے تے ڈاکو اگے تھلے کلوتے نے دی بن گئی لٹری چن دی بن گئی لٹن لگی بنا اگوں جو مٹ سٹ کے لٹ لیند کی کائم بنا پھر میں کیا میںکت والے ہو تھوڑی جھولی چ بخت والے بیٹھے نے شریفا مومیاں کیوں کا بنا جے تسی مہربانی کرو تے تے تھا چکی ہے کروڑی ڈاکو ڈاکو لبن گے ادھروں ادھر چکی ہے تے تھلے چور ہی چور ہون گے بخت والے ہو تانوں ساری خبراں نے مہر قوم اگوں میں کیا ڈرامہ بھی نے بیچاری یہ صرف ڈرامے نو ویکھے تے این سمجھ ہے بالکل سچ ہے سلطان رائی کٹدا پیا ہوئے تے رون لگ پیندی ساڈی قوم آندے نے ہائے ہوئے وے ظالم ظلم کیتی جاندے باہر نکلن آندے نے گنڈاسا پھیریا سلطان رائی تباہی لا دتی اج اوے اوترے دی عقل نہیں رہی او ساری فلم جھوٹ ہے باہر نکل کے اوے تباہی لا دتی شروع اوئے ہوئے ہوئے ہوئے پھر اوویں گریبان کرن گے اسی طرح کر کے تے پھر آکڑ کے چلن گے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 اخبار بھریا پہ ہلے اخبار والے بھی تھک جاتے ہیں جی خبر دین قسم خدا دکھا بندہ بے سکون ہے بندہ کیوں کہ سڑک صاف بنا لینیا اندر بندے نو سکون نہیں ملتا یہ گڈیا کا راہ ہے بندے کا راہ شریعت مستفا ہے بندہ دو رہا ہو گڈیاں دو رہا ہو سکون میں نہ ہو کوئی حرج نہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کو سکون آنا چاہیے اور وہ سکون جو مل گئی صرف اح دن سراطل مستقیم نماز جڑا منگنا ہے پیا اللہ سانو سیدھا راہ تا فرما سیدھا راہ تا فرما اوتھے رب کول موٹر وے موٹراں دی نہیں پیا منگنا وے اوتھے اپنے راہ پیا منگنا وے معلوم ہویا تے میں سکھ چودو ہی لینا وے جدو رستہ شریعت نبی والا مل جاوے فرمائی